ہے جو ایسی تمنا کر رہا ہے ایسی ریکویسٹ کر رہا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور شریعت کے خلاف ہے تو بیٹے کو ریجیکٹ کر دے گا اور نبی کی بات کو ایکسپٹ کر لے گا ایک طرف وائف ہے جس کا تقاضا ہے جو یہ چاہ رہی ہے میری فلاں مراد کو پورا کر دیا جائے میرے لیے فلاں چیزوں کو لایا جائے لیکن دوسری طرف اس کا نبی منع کرتا ہے اس کی شریعت منع کرتی ہے تو کامل ایمان کی علامت یہ ہے وائف کو بنا کر دے گا سمجھا دے گا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے یہی کمال ایمان کی علامت ہے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائٹیریا ہمارے لیے فکس کر دیا ہے کہ ایک طرف میں ہوں میری شریعت ہے میرا طریقہ ہے نبوت والی زندگی ہے اور دوسری طرف یہ دنیا ہے اس کی خواہشات اور ارمانے ہے اگر یہ دنیا کی خواہشات دنیا کے ارمان دنیا کے تقاضے دنیا کی طرف سے آنے والی درخواست اگر وہ کلیش ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے تو کمال ایمان یہ ہے اسے ریجیکٹ کر دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ایکسپٹ کر لو اور یہ کام کر کے بتلایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شریعت کا یہی اصول ہے جس نبی سے ہمیں دین ملا شریعت ملی جس نبی نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا بھٹکے ہوئے راستے سے ہمیں سیدھے راستے پر جو نبی لے کر آیا اس نبی کے طریقے پر چلنا یہ ہماری زندگی کا فرسٹ مقصد ہوگا ہم پرائمری اپنے نبی کے فرمان پر عمل کریں گے دنیا کی ساری چیزیں سیکنڈری بن جائے گی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے یہ صحابہ سمجھتے تھے اور اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے دین کے لیے مال قربان کیا جان قربان کیا اولاد قربان کی اور یہ ویسے ہی سینٹنسز نہیں ہے میں دلیل سے پروف کر سکتا ہوں کہ صحابہ کرام نے وقت آنے پر سب کچھ قربان کر دیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کا فرمان سامنے آ گیا مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نو غزوہ بدر میں موجود ہے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایسی بہادری سے لڑ رہے ہیں کہ دشمن آنے میں سے جو بھی سامنے آتا ہے ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتا ہے اتنی بہادری سے آگے بڑھ رہے ہیں ایک آدمی ہے جو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی مقابلہ کرنے کے لیے آیا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹرن کر لیا اپنے آپ کو اور اس سے دور چلے گئے سب کو مارے جا رہے مقابلہ کیے جا رہے وہ ایک آتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹرائی کرتے ہیں اس سے سامنا نہ کرنا پڑے ٹرن ہو جاتے ہیں دوسری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والا بار بار ان کے سامنے آتا ہے بار بار تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو جاتا ہے یہ کسی طرح اٹمپٹ کر کے اس سے نگلک کر دیتے اور دوسری طرف بڑھ جاتے ہیں پورے وار میں اس طرح ہوتا رہا لیکن پھر وہ سچویشن سامنے آ گئی کہ وہ شخص جو بار بار آتا تھا اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بلوک کر دیا کہ اب ان کے لیے نکلنا مشکل تھا اور بالکل آمنا سامنا تھا اب ایک ہی بات تھی یا اس کے ہاتھ سے مر جائے یا اس کو ختم کر دے اب جب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کوئی آپشن نہیں ہے نکلنا نہیں سکتا ہو اس نے مجھے ایسا فاز دیا ہے کہ اب مجھے اٹیک کرنا ہی پڑے گا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی اپنی تلوار اور مجبور ہو کر اس سامنے آنے والے کو ایسے زور سے تلوار ماری ہے اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو کر گرے اسے ختم کر دیا ادھر شور مچ گیا لوگ حیران ہو گئے لوگوں نے انگلی منہ میں ڈال دی کہ ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ جرہ کو قتل کر دیا جی ہاں وہ سامنے آنے والے ان کے والد تھے جن سے وہ ٹرائی کر رہے تھے کہ مقابلہ نہ کرنا پڑے باپ مخالف ہے ابو عبیدہ ایمان والے ہیں لیکن جب دیکھا کہ کوئی آپشن باقی نہیں رہا باپ پر تلوار چلائے اور باپ کو قتل کر دیا ادھر باپ کو قتل کیا ہے ادھر ابو عبیدہ کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی آیت کریمہ نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حد اللہ ورسولا ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اللہ نے فرما دیا یہ ہیں میرے بندے کہ جو اللہ نبی سے محبت کرتے ہیں اور جب نبی کا کوئی دشمن بن جاتا ہے وہ اس سے مقابلہ کر لیتے ہیں چاہے وہ اس کا باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو خاندان والا ہو تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرورت پڑ گئی تو اپنے باپ کے اوپر بھی تلوار اٹھا دی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان لائے ان کی والدہ ان کی موم نے کہا بیٹے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرے گا تو اسلام پر نہیں چلے گا حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی سچے ہیں میں نبی پر فدا ہو چکا ہو میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ماں نے کہا بیٹے اگر تو نے محمد کو نہیں چھوڑا میں قسم کھاتی ہوں کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی یہاں تک کہ اپنے بال میں کوم بھی نہیں کروں گی ماں چیلنج کرتی اپنے بیٹے کو کہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا آج سے کھانا بن پانی بن اور میں سر میں کوم اور کنگا بھی نہیں کروں گی بھو ہڑتال پر چلی گئی امی جان حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کو سمجھایا امی تم بھی ایمان لے آؤ دیکھو یہ بڑا پیارا دن ہے ماں ضد پر رہی اخیر میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا امی جان اگر تم زد پر ہو تو سن لو اگر تمہارے پاس ایک ہزار جان ہوتی اور ہر جان تم زد میں آ کر ختم کر دیتی خدا پاک کی قسم تمہاری ہزاروں جانیں قربان ہو جائے یہ مجھے گوارا ہے لیکن نبی کے دامن سے میں کبھی اپنا ساتھ نہیں چھوڑوں گا ماں نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا تو ایک کیا ون تھاؤزن والدہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے ماں نے سوچا بیٹا مانے گا نہیں کھانا بھی شروع کر دیا پینا بھی شروع کر دیا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ محبت کا کرائٹیریا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا بیٹے نے باپ کو یہ کہا ابا جان کئی مرتبہ مرتبہ میدان جنگ میں تم میرے سامنے آ گئے تلوار میرے ہاتھ میں تھی چاہتا تو تمہیں قتل کر دیتا لیکن باپ ہو نا میرے ابا ہو والد ہو اس بنا پر میں نے تلوار نہیں چلائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا یہ تیری مرضی ورنہ اگر تو میرے سامنے ہوتا میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا میرے نبی کا دشمن مجھ سے لڑنے میں آیا ہے میں تیرا کام وہیں پر تمام کر دیتا یہ تھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دلوں میں محبت حضرت عمیر بن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں یہ پتا چلا میری بہن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی ہے برا بلا کہتی ہے انہیں جب پتا چلا برداشت نہیں ہوا جا کر اپنی بہن ہی کو قتل کر ڈالا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ کرائٹیریا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے ہم کسی کی محبت کو گوارا نہیں کریں گے یہاں تک کہ ابھی آپ کو سنایا گیا کہ ماں کو نہیں دیکھا باپ کو نہیں دیکھا بیٹے کو نہیں دیکھا بہن کو نہیں دیکھا بلکہ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک عجیب و غریب روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رات کو ایک عورت کا مرڈر ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اور یہ عورت تھی اس کے دو بچے تھے اور عورت کا جو شوہر ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن بلائنڈ ہے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے مدینے میں خبر پھیلی کہ وہ بلائنڈ صحابی کی وائف کا مرڈر کر دیا گیا ہے وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی لوگوں میں باتیں مشہور ہونے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آثار معلوم ہو گئے کہ یہ کام میرے ہی کسی شخص نے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر لیا اور فرمایا کہ وہ عورت کا جس کا انتقال ہوا ہے جسے کسی نے قتل کر دیا ہے تمہیں اللہ کے نبی کا واسطہ مجھ سے مت چھپانا سچ بولو یہ کام کس نے کیا ہے مجمع میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ حیران ہو گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واسطہ دیا تو وہ صحابی کھڑے ہوئے جو اسی بیوی کے شوہر تھے جو بلائنڈ تھے وہ آگے بڑھے اور کسی طریقے سے پیر ان کے کاپ رہے ہیں آگے بڑھ کر آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری وائف کا کوئی اور قاتل نہیں ہے میں نے خود اپنی بیوی کا قتل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے ایسا گناہ تم نے کیوں کر دیا وہ صحابی جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی وائف سے بہت خوش تھا مجھ سے بہت محبت کیا کرتی تھی میرے دو پھول جیسے بچے ہیں میں اپنی لائف میں خوش تھا لیکن میری وائف کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت تھی جب دیکھو آپ کو گالیاں دیتی جب دیکھو دیکھو آپ کو برا بلا کہتے میں سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا گزشتہ رات کی بات ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی وجہ سے وہ آپ کے بارے میں گندی گندی گالیاں مجھ سے نکالنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے برداشت نہیں ہوا مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے کھنجر نکالا کھنجر لے کر اس کے پیٹ کے قریب گیا پیٹ پر کھنجر رکھا اور پوری باڈی کا وزن کھنجر پر ڈال دیا کھنجر اس میں گز گیا اور میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتی تھی میں سب کچھ برداشت کر لیتا لیکن میرے نبی کو کوئی گالی دے مجھے برداشت نہیں ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے یہ عمل انجام دے دیا میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ گوارا نہیں کر سکتے تھے ورنہ کون سا ہے جو اپنی وائف سے محبت نہ کرے کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرے کون سی اولاد ہے جن کے دل میں ماں باپ کی محبت نہ ہو لیکن جب کرائٹیریا ان کے سامنے ہے یہ محبت کرنی ہے تو ایسی کرنی ہے یہ انہوں نے پروف کر کے بتایا اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تو ان کو ملی تھی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں ان سے محبت کیا کرتے تھے انہیں پتا تھا ہمارے نبی ہمارے لیے کیسا تڑپتے ہیں کیسا روتے ہیں راتوں کی نیند انہوں نے برباد کر رکھی ہے وہ خود بھوکے رہتے ہمیں کھلاتے ہیں خود معمولی کپڑے پہنتے ہیں لوگوں میں کپڑوں کو تقسیم کر دیتے ہیں خود فاقے کی زندگی گزارتے ہیں صحابہ کو کھانا لٹاتے ہیں صحابہ جانتے تھے ہے کہ جو نبی بے غرض ہو کر ہم سے اتنی محبت کرتا ہے ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم بھی تو عاشقان رسول ہے لہذا ہم بھی ویسی محبت کریں گے وہ مشہور واقعہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈوٹر اور بیٹی ہے وہ بیان کرتی ہے کیا پیارا واقعہ ہے بیان کرتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں اپنے میکے گئی اپنے والدین کے گھر پر گئی پورا دن میں اپنے والدین کے گھر پر رہی شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لینے کے لیے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے میرے ابا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے شوہر یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے دیر ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ چلو گھر چلتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی لیٹ ہو چکا ہے اگر آپ پرمیشن دو تو ایسا کیوں نہ کرے ہم دونوں میاں بیوی میرے ابا کے گھر پر ہی سو جاتے ہیں آج کی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سو جاتے ہیں ویسے بھی لیٹ ہو چکا ہے جب یہ سنا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ کوئی بات نہیں جیسے مرضی آج میں اپنے ان لوزی میں سو جاؤں گا فوراً سونے کے لیے اب اس زمانے میں کہاں کوئی کمرہ تھا یا بیڈ روم تھا یا گدے تھے یا میموری فوم تھے وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ وہیں پر ایک تکیہ لا کر رکھ دیا گیا ایک ہی تکیہ تھا کہا گیا دونوں میاں بیوی اسی پر سر رکھ کر سو جاؤ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے تکیہ رکھ دیا گیا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا سر رکھا میں نے اپنا سر رکھا ایک پلو ہے اس پلو پر ہم دونوں ہسبینڈ وائف کے سر موجود ہیں دونوں لیٹ گئے اور حضرت حفصہ فرماتی مجھے نیند آ گئی میں سو گئی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں نیند میں سو رہی تھی اچانک رات کے وقت مجھے ایسے فیل ہوا جیسے وہ تکیا جس پر میں نے سر رکھا ہے وہ تکیہ ویٹ ہو چکا ہے اور گرم گرم معلوم ہو رہا تھا میرے کال میرے گالوں پر میرے چیکس پر مجھے ہیٹ معلوم ہونے لگی کچھ گرم گرم معلوم ہونے لگا میں گھبرا گئی میں نے اپنی آنکھیں کھول دی میری آنکھ کھل گئی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے بازو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیے پر سر رکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے تھے کہ ٹیئرز نکل کر آنسو نکل کر تکیے پر گر گئے تھے اور پلو پورا آنسوں سے بھیگ گیا تھا اور وہ بھیگے ہوئے آنسو جب پلو پر گرے ہیں وہ گرم گرم آنسو مجھے گال پر لگے جس کی بنا پر میری آنکھ کھل گئی ہے میرے بھائیو امیجن تو کرو وہ کیسا درد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے ٹیئرز گرے ہیں پلو پورا بھیگ گیا ویٹ ہو گیا اور اس کے گرم گرم آنسو جب اللہ حضرت حفصہ کے گال پر لگے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی حضرت حفصہ فرماتی میں گھبرا گئی میرے نبی کو کیا ہو گیا میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کب سے رو رہے ہو آپ کتنا روئے ہو پورا تکی آنسوں سے بھیگ چکا ہے آخر معاملہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا اے کیا تجھے وہ سنا ہی دیتا ہے جو میں سن رہا ہوں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں غور سے سننے لگی تو میں نے یہ سنا میرے بھائی حضرت حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحجد کی نماز میں کھڑے ہیں اور قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت افسا فرماتی ہے میرے بھائی عبداللہ ابن عمر تحجد میں کھڑے ہیں قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سنو حفصہ سنو تمہارے بھائی قرآن کی آیت کی بار بار تلاوت کر رہے ہیں آیت کریمہ یہ ہے کری مائیں یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں جس میں اللہ یہ فرماتا ہے یہ کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت میں اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظہ تمہارے بھائی آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے اور مجھے رونا گیا کہ اللہ کتنے بد نصیب ہوں گے میرے وہ امتی جو تیرے دیدار سے محروم رہ جائیں گے اس لیے حفظہ میں رو رو کر دعا کر رہا تھا مولا میرے امتیوں کو تیرے میرے دیدار سے محروم نہ کر دینا اندازہ تو لگاؤ کیسا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کی اندھیری میں رو رہے ہیں کہ اللہ میرے امتیوں کو تیرے دیدار سے محروم نہ کر دینا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ راویہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو یہ کہا یہ دعا تم کر کرو گے ہنڈریڈ پرسن من و ان وہ ایک دعا تمہاری میں ضرور قبول کر لوں گا ویسے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تو نبیوں کی دعا قبول کرتے ہیں لیکن اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے تو نبیوں کی دعا کو بھی اس وقت قبول نہیں کیا جاتا ہے بعد میں فیصلہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے انبیاء آئے ہر نبی کو ایک دعا ایک دعا ایسی ملے گی جو ہنڈریڈ پرسنٹ قبول کی جائے گی سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک من ان نبی کی اس دعا کو قبول کر لیا جائے گا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگی ہے اور ہر نبی کی دعا کو اللہ نے قبول کیا کیا ہے ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال دوسری روایت میں کسی اور صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے وہ دعا کی ہر نبی کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اللہ کے نبی آپ نے کیا دعا کی آپ نے کیا دعا کی وہ کون سی دعا آپ نے کی ہے کہ جو اللہ نے ہنڈریڈ پرسنٹ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے آپ نے کون سی دعا کی میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں جواب سنو سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی ایک روایت کے مطابق دوسری روایت کے مطابق عائشہ میں نے آج تک وہ دعا نہیں کی ہے اس دعا کو تو میں نے قیامت کے دن کے لیے ریزرو کر دیا ہے میں نے آج تک میرے لیے کوئی دعا ایسی نہیں کی ہے یہ دعا میں نے ریزرو کر دی ہے کل جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا اس وقت میں اللہ کے سامنے یہ دعا کروں گا اور اللہ سے یہ کہوں گا اے میرے مولا اے میرے مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے آخری امتی کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا مولا میں راضی نہیں ہوں گا اور اللہ تیرا وعدہ ہے تو یہ دعا ضرور قبول کرے گا تو انشاءاللہ میرے ہر امتی کو میں کل جنت میں لے کر جاؤں گا یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جس کو صحابہ نے سمجھا تھا اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی درجے کی محبت کیا کرتے تھے میرے بھائیوں ہم بھی تو نعرہ لگاتے ہیں ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہے نبی کے فدائی ہے ہم سوچے تھوڑی دیر کے لیے کیا ایسا کبھی ہوا کیا ہم نے یہ کرائٹیریا اپنا بنایا کہ میرا نبی اگر ناراض ہے تو نہ میں وہ کام کروں گا نہ اپنے گھر والوں کو کرنے دوں گا اس لیے کہ ایمان کی کمال کی علامت یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں سب سے زیادہ محبت ہو آج اللہ معاف کرے شادی بیاہ کا موقع آیا نبی کا طریقہ بھول گئے گھر میں دفن و کفن و جنازے کا وقت آیا نبی کا طریقہ بھول گئے بلکہ آج کل تو عقیقے کے بھی فنکشن ہونے لگے اور ایسے دھوم دھام سے فنکشن ہو رہے جہاں پر نبی کا طریقہ بھول گئے اور نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہیں ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھول گئے اور اللہ معاف فرمائے کہ صحابہ نے نبی سے محبت کی قرآن سے محبت کی ہمارا نوجوان نوجوان آج دوسری طرف چل پڑا غیروں کے طریقے پر چل پڑا اور آج ہمارے نوجوان کو اگر کسی سے محبت ہے سب سے زیادہ تو اپنے موبائل سے پتا نہیں ہے موبائل کی محبت ایسی دل میں بیٹھ گئی ہے نکلنے کا نام نہیں لیتی وہ عام ٹائم میں تو موبائل کا استعمال کرتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ ہے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے موبائل ہاتھ میں ہے اور چلو موبائل سے اگر وہ بات چیت کرتا ہو تو الگ بات ہے کہ بھائی کسی کو رنگ کر دیا کوئی میسج دے دیا پتا نہیں کان پر تو وہ موبائل بہت کم نظر آتا ہے ہاتھوں ہی میں نظر آتا ہے کرتا رہتا ہے ٹائپ یہ ٹائپ کر رہا ہے وہ ٹائپ کر رہا ہے پورا راستہ چلتے ہوئے آئے گا مسجد کی سیڑھیوں پر بھی چڑھتا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا اس وقت بھی موبائل پر ٹائپ کیے جا رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے تھوڑا ذکر میں وقت لگا لیتا کچھ درود پاک پڑھ لیتا لیکن نئی حال یہ ہے موبائل چھوٹنے کا نام نہیں لیتا یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوا ایک کونے میں پھر پھر موبائل لے کر بیٹھ گیا مسجد میں بھی موبائل میں آپ کو کہہ رہا تھا نا وہ شب برات کے موقع پر کہ وہ ایسے یہاں پر پیچھے جا ہمارے یہ سویٹر اور کوٹ لگے ہوئے ہمارے نوجوان موبائل لے کر بیٹھے ہوئے تھے شب برات پر بھی میں نے سنایا تھا تو ایک نوجوان ایسا انگروس تھا اپنے موبائل میں ادھر ہل رہا ہے ادھر ہل رہا ہے اور موبائل لے کر خود بھی جھوم رہا ہے میں قریب گیا میں نے کہا اس کو ہوا کیا ہے دیکھا تو وہ ٹیمپل رن کھیل رہا تھا تو یہ آج حال ہو چکا ہے کہ بس ایک کونے میں بیٹھا ہے ادھر دوسرے کونے میں دوسرا نوجوان ہمارا بیٹھا ہے رمضان کا مہینہ ہے تھوڑا قرآن پڑھ لیتا لیکن نہیں اس کے ہاتھ میں تو اپنا موبائل ہے اور وہ فروٹ ننجا کر رہا ہے سلائس پر سلائس بنا رہا ہے اور اسی میں وہ خوش ہو رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ تراوی پڑھنے کے لیے آیا ہے کتنے نوجوانوں کو دیکھا گیا سنا گیا ہر دو رکعت ہوئی موبائل بار موبائل چیک کر رہا ہے یعنی کوئی دور سے دیکھے تو ایسا لگے کتنا بڑا بزنس کا مالک ہوگا کتنا ملٹی ملینر ہے کہ ہر وقت اس کو موبائل کی فکر رہتی ہے کہ کدھر کتنا بزنس ہے یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں آدھے اسی کے پاس ہے اتنا موبائل کو لے کر بیٹھا ہے بس جب دیکھو تب موبائل دو ہر دو رکعت کے بعد ہر چار کے بعد ساری دنیا پڑے سبحان الملک القدوس یہ اپنا موبائل چیک کر رہا ہے یہ میرے موبائل میں کیا میسج آیا ہے اور عجیب بات یہ ہر تھوڑی دیر سے اس کا موبائل وائبریٹ ہو رہا ہے ہر تھوڑی دیر سے موبائل کی بیپ بچ رہی ہے اور موبائل کے میسیجز کی بیپ بچ رہی ہے کبھی کبھی تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ اتنا ورلڈ فیمس آدمی ہے ہر تھوڑی دیر سے موبائل وائبریٹ ہو رہا ہے ہر تھوڑی دیر سے اس کے موبائل پر میسج کے ٹونز آ رہے ہیں پھر پتا چلا ایک نئی مصیبت آئی ہے واٹس ایپ نام کی ہاں یہ ایک نیا اپلیکیشن آیا ہوا ہے واٹس ایپ اور واٹس ایپ تو ایسا میسنجر اب ہمیں مل گیا ہے فری آف چارج لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو جہاں پر بھی تمہیں امیجز بھیجنا ہے میسیجز بھیجنا ہے آڈیو نوٹس بھیجنا ہے وائس نوٹس بھیجنا ہے ویڈیوز بھیجنا ہے سب کچھ فری آف چارج ہے تو ہمارے نوجوانوں نے بچوں نے بچیوں نے اپنا گروپ کریٹ کیا ہے کنورسیشن گروپ ہے ان کا اب وہ پورا گروپ جو ہے پورا دن ایک ایک ورڈ ڈالتا ہے تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا یہ کوئی ورلڈ فیمس آدمی ہوگا صبح اتنے سارے اس کے میسیجز آتے ہیں پھر پتا چلا وہ بارہ پندرہ کا گروپ ہے ایک وہاں سے میسیج بھیجے گا ادھر بھی اس, کے میس... اس کا بھی فون وائبریٹ ہوگا تو پھر پتا چلا کہ یہ گروپ میسیج سسٹم ہے جس کی بنا پر اس کا فون اتنا بزی ہوتا ہے اور بھیجتے کیا ہے چلو کوئی شریعت کی بات بھیج دے کوئی حدیث کسی کو بھیج دے آدھا موبائل کا میسج تو لول سے بھرا ہوا ہوتا ہے خدا جانے یہ لول کیا ہے جب دیکھو لول جب دیکھو دیکھو لول لاف لا آؤٹ لاؤڈ بس یہی لول اور لول آدھا میسج تو اس سے بڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی نے کوئی میسج فارورڈ کیا اس نے دوسرے کو کیا اس نے دوسرے کو کیا اور یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یہاں سے ایک میسج آپ فارورڈ کرو وہ اتن تھوڑی دیر میں تو یہاں سے سعودی سعودی سے انڈیا انڈیا سے پاکستان بنگلہ دیش آسٹریلیا پہنچتا ہے پانچ منٹ کے بعد آسٹریلیا کا فرینڈ وہی آپ کو ریٹرن کر رہا ہے تو بس یہاں سے وہ اسے بھیج رہا ہے وہاں سے یہ اسے لے رہا ہے اسی میں ان کا ٹائم نکل جاتا ہے لول لول کرنے میں ارے رمضان کا مبارک مہینہ تھا اس مہینے میں کچھ عبادت ہو جاتی تھوڑا قرآن پڑھ لیتا اور کتنے تو اتنے چالاک ہے کہ ایک نوجوان کو میں نے کہا with are you doing app فورن قرآن کا ایپ نکال کر مجھے بتا دیا خیر چلو اگر قرآن پڑھتا ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ آج یہ حال ہو چکا ہے کہ یہ واٹس ایپ کی بلا نے اس طریقے سے گھیر لیا ہے کہ ہمارا نوجوان اسی کے پیچھے فدا ہو گیا ہے ہے ہے اسی کے کے اندر لگا ہوا اس سے بچنے کی ضرورت رمضان مہینے میں تو ہماری محبت اللہ سے ہو قرآن سے ہو اس مہینے میں تو کم از کم اپنے واٹس ایپ کو سائیڈ پر رکھ دے اور پھر کوئی ضروری بات ہو تو سمجھ میں آتا ہے دوسری بلا یہ فیس بک کی بلا ہے یہ فیس بک کے اندر ایسے ہمارے نوجوان ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں لاسٹ رمضان میں تو میں نے مستقل فیس بک پر ایک پورا بیان کیا تھا کر دوں کہ بس بس یہ ایک ایک فیس فیس بک بک کی بلا ہے ہے اب اس میں عجیب شوق ہر وقت پر اپنے امیجز ڈال رہا ہے اپنے فوٹوز ڈال رہا ہے اب وہ اس کو اور یہ ایسا ڈیپ ایسی ڈیپ ویلی ہے کہ ایک فرینڈ ہے فرینڈ کے پچاس فرینڈ ملے اس کے پچاس فرینڈ ملے اب ان کو آپس میں ایک دوسرے کو میسیجز بھیج رہا ہے اور کتنے تو ایسے عجیب ہے یعنی سوچ کر تعجب ہوتا ہے ہر وقت اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ارے سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا تھا چل تجھے فیس بک کا شوق ہے ایک حدیث بیان کر دیتا شاید تیرا کوئی دوست پڑھ لیتا کوئی نماز کی دعوت دے دیتا لیکن سٹیٹس بھی اپ ڈیٹ کر رہا ہے now I am going to sleep ابھی سو جانا تجھے اپڈیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے I am going to have a بات ناؤ یسٹرڈے آئی مچ افطاری ٹو دا ٹوائلر اب یہ بھی کوئی اپڈیٹ کرنے کی چیز ہے لیکن بس ہر چیز اس کے اندر اپڈیٹ کیا ہوا جا رہا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں پکچر امیجز اس کے اس کے اسی میں لگا ہوا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ سب کچھ کرتا ہے اور پروفائل پورا جھوٹا لکھا ہوا بڑھا ہے اور پندرہ سال کی عمر بتاتا ہے وہ بڑھیا ہو چکی ہے سولہ سال کی جوان بنی ہوئی ہے ایج بھی جھوٹی برتھ ڈیٹ بھی جھوٹی نام بھی جھوٹا اور اس طریقے سے لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے سب کچھ پروفائل میں جھوٹا لکھا ہوا ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اسی کے اندر انہیں مزہ آ رہا ہے اور پھر رمضان کے مہینے تک کی قدر نہیں ہے ایک واقعہ میں نے سنا اوتینٹک کتنا ہے مجھے نہیں معلوم پہلے ہی کہہ دیتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کتنا اوتھنٹک ہے مجھے نہیں معلوم ہے سنی سنائی بات ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ سچا واقعہ نہ ہو جھوٹا ہو اللہ کرے وہ جھوٹا واقعہ ہو لیکن پوسیبل ضرور ہے اور اسی لیے میں مسجد میں بیٹھ کر یہ واقعہ سناتا ہوں کہ اگر نہیں ہوا ہے ایسا ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی کے چانسیز ہے اس بنا پر میں بیان کرتا ہوں کہ دو ایسے ہی تھے ایک میل اور ایک فیمیل دونوں فیس بک پر لگے ہوئے ہیں دونوں کی پروفائل جھوٹی ہے نام جھوٹا ہے ایج جھوٹی ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے چیٹ کرتے رہے کرتے رہے یہ میسج بھیجتا رہا وہ میسج بھیجتی رہی یہ دونوں میل اور فیمیل چیٹ چیٹ کرتے کرتے اور فیس بک پر ملتے ملتے اتنے زیادہ ایک دوسرے سے ہو گئے کہ دونوں میں میں آپس محبت ہو گئی نہ اس اس اس اس نے نے کو کو دیکھا دیکھا نہ دونوں آپس میں محبت کر بیٹھے پیار کے دعوے کرنے لگے ادھر سے یہ لو کے میسیجز بھیج رہا ہے ادھر سے وہ پیار کے میسیجز بھیج رہی ہے بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی ایک دن دونوں نے ملاقات کا ارادہ کیا یہ فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر ہم دونوں ملیں گے اور میٹنگ پوائنٹ انہوں نے طے کی ہے دونوں ملنے کے لیے گئے وہ میل بھی گیا فیمیل بھی گئی جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو فیمیل دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جس سے میں محبت کے دعوے کر رہی تھی وہ میرا اپنا بیٹا ہے اور اس میل نے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا کہ جسے میں محبت کی باتیں لکھتا تھا وہ تو میری اپنی ماں ہے میرے بھائیو اللہ کرے یہ واقعہ جھوٹا ہو لیکن پاسبلٹی تو ضرور ہے آج جس طریقے سے یہ گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں یہ ناممکن نہیں ہے اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ہم ایسے کام نہ کریں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چلو آج کے بعد فیس بک پر جانا حرام واٹس ایپ کا استعمال کرنا حرام کوئی مجھے رونگ کوٹ مت کرنا لیکن وہ ایک فیمس اسکالر نے ایک بات کہی ہے if you have a knife in your hand you can spread butter اور jam on the bread you can even cut a fruit and you can even use it as a murder weapon بس یہ رول یاد رکھنا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں چاقو ہے تم اس کو بریڈ بٹر لگ کے استعمال کے لیے بریڈ پر لگانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو وہی چاقو سے تم فروٹ بھی کاٹ سکتے ہو لیکن نوز باللہ اسی چاقو سے کسی کا مرڈر بھی کر سکتے ہو یہی حال یہ فیس بک اور ان چیزوں کا ہے ایڈوانٹیجز بھی ہے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے ایڈوانٹیجز بھی تھے کہ اس سے دین کی باتیں بتلاتا سکول میں کالج میں کوئی لیکچر سمجھ میں نہیں آیا کوئی پرابلم سالو نہیں ہو رہا ہے کوئی میتھمیٹیکل چیزیں جو سالو نہیں ہو رہی ہے دوسرے فرینڈ سے سالو کرتا تو تیرے ایڈوکیشن میں تیرے ریلیجس ایڈوکیشن میں ہر چیز میں تجھے تعاون مل سکتا تھا لیکن اگر اس کا تو نے غلط استعمال کیا اور آج اللہ معاف کرے اچھے کاموں میں کم اور برے کاموں میں یہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے میرے نوجوانوں سے میں میں ریکویسٹ کروں گا میں اتنے سارے واقعات اسی لیے سنا رہا تھا کہ ایک ہے وہ صحابہ کہ جنہوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ایسے عاشقان رسول تھے اور ایک ہمارا حال ہے کہ اللہ نبی کو چھوڑ کر ایسی گندی محبتوں میں ہم گرفتار ہو گئے گندے کاموں میں ہم گرفتار ہو گئے جس کے نتیجے میں نہ رمضان کی اہمیت رہی نہ روزے کی اہمیت رہی اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین آمین یا رب العالمین وآخر دام الحمدللہ رب العالمین